جس دن وہ تمہیں بالائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے ایک سو آٹھ تھے مگر تھوڑا